آثار صحابہ ضروری ہے کہ رازداران رموز شریعت اور عارفان علوم نبوت صحابہ کرام علیہم اجمعین کی آرا اور ان کا عقیدہ بیان کر دیا جائے وہ لوگ جنہوں نے شریعت کا جامع جہاں نما صاحب شریعت کے ہاتھوں سے لے کر غٹک لیا تھا شریعت کی چاندی جن کے سراپوں میں اتر کر انہیں کافوری کر گئی تھی وہ لوگ جو رسول اللہ کے براہ راست شاگرد رہے رسول خدا نے انہیں اسلام کے چمن کا گلچین نامزد کیا انہیں تبلیغ شریعت کا چارج دیا گیا یہ چارج اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام کا ہر عقیدہ اور عمل انہی زی حشم ہستیوں سے لیا جائے گا کسی دوسرے سے نہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے ان کی آرا ملاحظہ ہوں سیدنا ابو بکر صدیق ختم نبوت کے حوالے سے نبوت کے ان وارثین نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا اس پر صدیق اکبر کا وہ فیصلہ پڑھ لیجئے جو انہوں نے مسلمہ قذاب اور اس کے پیروں کے متعلق کیا مسلمہ کی طرف فوج روانہ کی گئی اس سے جنگ ہوئی اور بالآخر مسلمہ کو قتل کر دیا گیا جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کرنے کا یہ فیصلہ صحابہ کے اجماع نے کیا تھا کوئی صحابی اس فیصلے کی مخالفت کرتا نظر نہیں آیا سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں مسلمہ کذاب کے فتنے نے زور پکڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کر دوں گا تاکہ سیدنا حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے یہ خاکستری اونٹ کی طرح گندم گون تھا اور اس کے بال پرا تھے میں نے نیزہ اس کے سینے کے پار کر دیا پھر ایک انصاری نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اس واقعے پر تدبر کیجیے تو سمجھ آتی ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر اختلاف کی گنجائش ہی موجود نہیں چہ جائے کہ کسی نبی کی آمد کا امکان موجود ہو صحابہ کے مجموعی تعامل کے بعد بعض صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عمر بن خطاب نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں نبی کے ہوتے ہم آپ کی کیفیت جان لیتے تھے کیونکہ تب وہی نازل ہوتی تھی اور اللہ ہمیں آپ کی خبر دے دیا کرتا تھا خبردار نبی دنیا سے چلے گئے اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ایک دفعہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کے معاملات بذریعہ وہی کھول دیے جاتے تھے مگر اب وہی منقطع ہو چکی ہے سیدہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر بن خطاب سے کہا ام ایمن کے پاس چلتے ہیں رسول اللہ بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے جب ام ایمن کے پاس گئے تو وہ رونے لگیں عرض کیا روتی کیوں ہیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے بہتر ہے کہنے لگیں جانتی ہوں کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ کے لیے بہت بہتر ہے روتی مگر اس لیے ہوں کہ آسمان سے وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا یہ سن کر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں سیدنا ابو حریرا سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سیدنا انس بن مالک سیدنا انس فرماتے ہیں ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو نبی ہوتے لیکن انہیں زندہ رہنا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہیں سیدنا عبداللہ بن ابئی اوفی اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابئی اوفی سے عرض کیا کیا آپ نے نبی کریم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے فرمایا وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اگر نبی کریم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا وہ صاحب زیادہ زندہ رہتا لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود آپ فرمایا کرتے تھے درود میں اچھے الفاظ کا انتخاب کریں کیا معلوم وہ نبی پر پیش کیا جائے لوگوں نے کہا آپ ہمیں وہ الفاظ سکھا دیجئے فرمایا تو پڑھیں اے اللہ تو سید المرسلین امام المتقین اور خاتم النبی جین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جو تیرے بندے رسول امام الخیر قائد الخیر اور رسول رحمت ہیں یا اللہ انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس پر اولین اور آخرین رشک کریں یا اللہ محمد اور آپ کی آل پر اس طرح رحمت فرما جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر فرمائی تھی بلا شبہ تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو اس طرح برکت دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی بلا شبہ تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے سیدنا اتبہ بن غزوان سیدنا اتبہ بن غزوان نے خطبے میں فرمایا سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے فہم امت قرآن و سنت کے نصوص سے علماء امت نے کیا سمجھا ہے ملاحظہ کیجیے نمبر ون امام ابو بکر محمد بن حسین آجری امام ابو بکر محمد بن حسین آجری لکھتے ہیں محمد کے ختم نبوت یعنی آپ کے سب سے آخری نبی ہونے کا بیان نمبر ٹو علامہ ابن حضم علامہ ابن حضم لکھتے ہیں جس طرح نبی کریم کی نبوت آپ کا نام اور آپ کی کتاب تواتر سے ثابت ہے اسی طرح آپ کا آخری نبی ہونا بھی تواتر سے ثابت ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں البتہ سیدنا عیسیٰ کے نزول کی احادیث ثابت ہیں یہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور یہود کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا ان تمام باتوں کا اقرار واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود باطل ہے مزید فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ولا کے رسول اللہ و خاتم النبی جین لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں بعض لوگ یہ فرامین سننے کے باوجود عقیدہ ختم نبوت کے منافی باتیں کرتے ہیں کوئی مسلمان بھلا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کسی نبی کا بات کر سکتا ہے البتہ سیدنا عیسیٰ نازل ہوں گے ان کا استثنا رسول اللہ نے صحیح احادیث میں فرما دیا ہے نیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم استضا کرتے ہو عذر پیش نہ کرو یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے یہ سب لوگ نس کی بنا پر کافر ہیں جس نے رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا جن پر امت کا اجماع ہے تو وہ شخص بالاتفاق اتفاق کافر ہے اسی طرح نس سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص پر حجت قائم ہو چکی ہو وہ اللہ کا کسی فرشتے کا کسی نبی آیت یا دین کے کسی فریضے کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے کیونکہ یہ تمام شاعر اللہ اور دین کی علامت ہیں رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی ماننا بھی کفر ہے اور کسی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مان کر اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے کیونکہ اس نے اپنے اور مخالف کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم تسلیم نہیں کیا واضح رہے کہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیست بحیثیت نبی صرف بنی اسرائیل کی طرف ہوئی ہے البتہ ہماری امت میں وہ بحیثیت مجدد دین آئیں گے اور شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے نمبر تھری قاضی ایاز آپ لکھتے ہیں سیدنا عیسیٰ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کے مطابق امامت کروائیں گے یہ ایک خوبصورت کلام ہے سیدنا عیسیٰ اہل زمین کے لیے نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے نہ ہی وہ کوئی نئی شریعت لائیں گے وہ شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہوں گے کہ محمد خاتم النبی جین ہیں اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے تمام شریعتوں کی ناسخ ہے نمبر فور علامہ قرطبی علامہ قرطبی لکھتے ہیں بعض لوگ لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ کی آمد کے بعد لوگ شریعت کے مکلف نہیں رہیں گے اس زمانے کے لوگ شریعت پر عمل کریں گے تو لازم آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور انہیں اللہ کے عوامر اور نواحی سے خبردار کرتے ہیں لیکن یہ ایک مردود اور باطل نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی شریعت کا پیش رو سمجھنا ہی غلط ہے سیدنا ابو حریرہ کی حدیث پڑھیں اللہ کا فرمان ملاحظہ ہو و خاتم النبی جین اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں نیز فرمایا میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں ان احادیث کے ہوتے یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نازل ہوں گے بلکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر نازل ہوں گے اجماع امت قرآن سنت اجماع صحابہ فہم سلف کے بیان کے بعد ذیل میں اجماع امت سے مزید گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ مسئلہ خوب نتھر جائے اور شک کی گنجائش باقی نہ رہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ تاریخ کے دریچے میں کوئی ایک مسلمان ایسا نظر نہیں آتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی امکان یا گنجائش باقی ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے اس کا نبی آخری نبی ہے نہ اس کے بعد کوئی شریعت ہے نہ آپ کے بعد کوئی نبی اس کے بعد قیامت ہے اس کے بعد حشر برپا ہوگا البتہ اس سے پہلے تیس کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے لوگوں آؤ ہماری پیروی کرو اور مسلمان ان کے جھوٹ کو جان لیں گے دلیل مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ بدیہیات کو دلیل سے ثابت نہیں کیا جاتا وہ اپنا آپ خود ظاہر کر دیتی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت مسلمان کی سرشت اور حصیات میں داخل کر دیا گیا ہے ایک مسلمان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو بھی وہ تصور نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کر لے لیکن یہاں تو دلائل کے انبار ہیں نصوص کے پہاڑ ہیں اور اجماع امت کے نور افکن زون فشاں ستارے ہمہ وقت اور ہما لہزا جگمگا اور قمقما رہے ہیں کہ لا نبی بادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا امتم بادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تفتہ زانی کہتے ہیں مشتحدین امت کا کسی معاملے پر کسی بھی زمانے میں اجماع کر لینا امت محمدیہ کا خاصہ ہے نبی کریم خاتم النبی جین ہیں آپ کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے علامہ ابو حامد غزالی لکھتے ہیں امت کے اجماع نے لفظ لا نبی بادی اور دوسرے قرائن سے یہ بات سمجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی دور میں نبوت یا رسالت کے امکان کی کلی نفی کی ہے اس میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں کی جا سکتی اس کا منکر اجماع کا منکر ہے مفسر ابن عطیہ لکھتے ہیں علماء امت صلف و خلف کے نزدیک یہ الفاظ عام ہیں اور نس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں قاضی ایاز بیان کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ کا نزول اور ان کے ہاتھوں دجال کا قتل نصوص شریعہ سے ثابت ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے ضعیف یا باطل ہونے پر کوئی دلیل نہیں جہمیہ اور بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث قرآن آیات کے خلاف ہیں عقیدہ ختم نبوت اور شریعت محمدیہ کے تا قیامت باقی رہنے والے عقیدے پر اجماع کے بھی خلاف ہیں اسی طرح رسول اللہ کی اس حدیث کے بھی خلاف ہیں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن جہمیہ کے یہ اعتراضات باطل ہیں کیونکہ سیدنا عیسیٰ بطور ناسخ شریعت اور نئے نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ حاکم اور عادل بن کر آئیں گے اسلام کے جو امور تبدیل کیے جا رہے ہوں گے ان کی اصلاح کریں گے سلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے جبکہ مسلمانوں کا امام انہی میں سے ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں مفسر قرطبی لکھتے ہیں فرمان نبوی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ متواتر ہونے پر امت کا اجماع ہے اس میں کسی قسم کی تعویل کا احتمال نہیں شیخ الاسلام امام ابن تہمیہ فرماتے ہیں محمد خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ نے امت محمدیہ کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ گمراہی پر متفق ہو جائیں مزید لکھتے ہیں رسول اللہ خاتم النبی جین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کی شریعت میں اللہ نے کمال کی وہ تمام خوبیاں جمع کر دی ہیں جو پہلی شریعتوں میں متفرق تھیں کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے آنے سے جہاں دین مکمل ہوا وہاں کار نبوت بھی مکمل ہو گیا آپ کی کتاب تمام کتابوں سے آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے اور آپ کا منہج تمام مناحج سے افضل ہے نیز آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس لحاظ سے معصوم بنایا ہے کہ کبھی بھی وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس امت کے بعض لوگوں کے پاس ایسا علم و فہم ہوگا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگا علامہ ابن الوزیر لکھتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور آپ کی شریعت سے معارضے کی گنجائش باقی نہیں رہی اب جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے یا شریعت کے کسی جز میں تغیر و تبدل کی بات کرتا ہے تو وہ بالاجماع کافر ہے علامہ توحتاوی لکھتے ہیں متواتر اور قطعی الدلالہ نصوص کی بنا پر صحت ایمان کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کا علم ہو کیونکہ نام کے بغیر معرفت ہوتی ہی نہیں نیز یہ جاننا بھی شرط ہے کہ آپ بشر ہیں آپ کا تعلق عرب سے ہے اور آپ بالاتفاق خاتم النبی جین ہیں علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں یہ آیت رسول اللہ کی ختم نبوت پر نص ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ان نبی جین کا لفظ تمام انبیاء کے لیے بولا گیا ہے اور خاتم کا معنی ہے صفت نبوت کو ختم کرنے والا یہ کہہ کر کہ عموم کی اپنے افراد پر دلالت زنی ہوتی ہے اس عقیدے کو گدلانے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے عموم کی دلالت اپنے تمام افراد پر منطبق ہوتی ہے جب تک کہ کسی کی تخصیص نہ کر دی جائے نصوص شریعت میں استغراف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الرسول والانبیاء ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے یہ اس زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں تواتر سے ثابت ہے اسی لیے صحابہ نے مسلمہ اور اسود انفی کی تقفیر میں ذرا بھی توقف سے کام نہیں لیا یہ ضروریات دین سے ہے جو اس کا انکار کرے گا کافر ہوگا بھلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا نبی مانتا ہو اجماع کی یہ قسم علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے جیسا کہ ہمارے تمام علماء نے بتایا ہے علامہ امیر سنعانی لکھتے ہیں رسول اللہ خاتم النبی جین و رسول ہیں اور آپ کی شریعت دنیا کے اختتام تک باقی رہے گی اس پر اجماع ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع بن کر نازل ہوں گے نہ کہ مبعوس ہو کر علامہ امن باز فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں اور تمام جن و انس کی طرف رسول ہیں اسی لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت انسانوں کی معاشی اور اقتصادی مصلحتوں کی تنظیم میں تمام شرائع سے کامل ترین ہو محمد خاتم النبی جین ہیں اللہ فرماتے ہیں ما کانا محمد ان ابا احدم میں رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبی جین محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں اسی طرح آپ کا خاتم النبی جین ہونا متواتر احادیث سے ثابت ہے الحمد یہ اجماعی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کافر ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اس کافر کو قتل کر دیا جائے گا وہی منقطع ہو چکی ختم نبوت کی بحث میں یہ بات بداہتاً معلوم ہو جاتی ہے کہ جب نبوت ہی باقی نہ رہی تو وہی کہاں باقی رہے گی نبوت کے بعد وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا مزید فرمایا وہی منقطع ہو چکی ہے سیدنا ام ایمن سے جب پوچھا گیا کہ آپ روتی کیوں ہیں تو فرمایا کہ اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے علامہ ابن حضم لکھتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہے دین مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے دین میں کمی بیشی کرے کسی حکم کو تبدیل کرے یا کوئی نئی شریعت کھڑی کر دے ایسا کرنے والا کافر ہے مزید لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے جو وہی کے امکان کو درست سمجھتا ہے وہ نبوت کے امکان کو درست سمجھتا ہے اور جو نبوت کے امکان کو درست سمجھے وہ کافر ہے اس کا خون اور مال حلال ہے ایک مقام پر سری الفاظ میں کہا کہ رسول اللہ کی شریعت کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے ساتھ اللہ نے تمام ملتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور جن و انس پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس شریعت پر عمل کریں جس پر رسول اللہ کی بیست ہوئی ہے اللہ اس شریعت کے علاوہ کوئی شریعت قبول نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں نیز لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی صرف نبی کی طرف آتی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں دوسری جگہ رقم دراز ہیں نبوت اس وہی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف بھیج کر اسے وہ بات بتاتا ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتا ہوتا رسالت نبوت سے ایک زائد وصف کا نام ہے وہ زائد وصف یہ ہے کہ رسول ایک نئی شریعت لاتا ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں خضر نبی ہیں اور وفات پا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ تعالیٰ نے خضر کا قصہ بیان کرتے ہوئے خضر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا اس سے ان کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں علامہ ماوردی لکھتے ہیں نبی کریم کا خاصہ ہے کہ آپ کے بعد وہی اور نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد وہی کا نزول نہیں ہوگا آپ خاتم النبی جین اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ جنوں انس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اے امت محمد خبردار کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئیے کسی کی خیانت کسی کی چرب زبانی اور کسی جھوٹے کی دلکش تعبیریں تمہارے دلوں میں تشکیق کا بدنما داغ نقش نہ کرنے پائیں کائنات کا ہر بچہ اسی فطرت پر جنم لیتا ہے کہ اگر اسے قوت گویائی ملے اور پوچھا جائے کہ من نبی یو کا تو اس کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا کہ لا نبی بادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب نبوت کا جزو ہیں سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے خواب نبوت کا چھبیسواں جزو ہیں سیدنا ابو رزین اقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک ہے سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا پینتالیسواں جزو ہے سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں جزو ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سچے خواب نبوت کا سترواں جزو ہیں سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومنوں کو سچے خواب آئیں گے مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں جزو ہوتا ہے اور جو نبوت کا جزو ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جب قیامت قریب ہوگی تو مسلمان کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے جو جتنا سچا ہوگا اتنے سچے اسے خواب آئیں گے سچے خواب نبوت کا جزو ہونے کا معنی اور مفہوم وہی غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ تھا نبوت ختم ہونے سے وہ منقطع ہو چکا ہے اب صرف سچے خواب باقی ہیں اس سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں پہلی یہ کہ اب وہی کا نزول نہیں ہوگا دوسری یہ کہ اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا یعنی ذلی اور بیروزی نبوت وغیرہ کا اگر وجود تھا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد باقی نہیں رہا نیک خواب نبوت کا جزو ہیں اس بارے میں وارد احادیث بہم مختلف ہیں علماء امت نے ان احادیث کی تطبیق معنی اور مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا ہے علامہ حافظ ابن البر لکھتے ہیں خواب کے اجزائے نبوت ہونے کی تعداد اگرچہ مختلف ہے تاہم اس میں تضاد نہیں واللہ عالم چونکہ بعض خواب چھیالیسواں بعض پینتالیسواں بعض چوالیسواں اور بعض پچیسواں یا سترواں جز ہو سکتے ہیں یہ خواب دیکھنے والے کے حسب حال ہوتا ہے وہ کتنا سچا ایمانت دار متدین اور عقیدے میں پختہ ہے جیسی کسی کی کیفیت ہے ویسا اس کے خواب کا معاملہ ہے واللہ عالم جو خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہو ایمان میں پختہ اور قول میں سچا ہو اس کے خواب زیادہ سچے اور نبوت کے زیادہ قریب ہیں حافظ خطابی رحیم اللہ لکھتے ہیں حدیث کا یہ معنی نہیں کہ نبوت ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتی ہے اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ جو ان خسائل کو جمع کر لے اسے تسبیحی یا سببی نبوت حاصل ہو جائے گی نبوت اللہ کی مرضی پر منحصر ہے وہ جس پر چاہے کرم کر دے اور نبوت عطا کر دے اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کسے رسالت عطا کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے نبوت کا معنی نبوی تعلیمات اور انبیاء کی تعلیمات سے بھی کیا جا سکتا ہے تب اس حدیث کا معنی ہوگا کہ نیک خواب نبوت کی تعلیمات اور انبیاء کی دعوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں علامہ ابن بطال لکھتے ہیں نبوت کا ہزارواں جز ہونا بھی بہت بڑی بات ہے تو آخر کیوں خواب کو نبوت کا جز قرار دیا گیا ضروری ہے کہ اس کے مفہوم کا ادراک کیا جائے ملاحظہ کیجیے نبوت کا لفظ خبر دینے سے ماخوذ ہے معنی اس کا یہ ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے سچی خبر ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا جیسا کہ نبوت اللہ کی طرف سے سچی خبر ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تو یہاں خواب کو نبوت سے تشبیح دی گئی ہے اور وجہ تشبیح خبر کی سچائی ہے حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں جزو ہے اس حدیث کے دو معنی ہیں نبوت میں ایسے امور کی خبر ہوتی ہے جنہوں نے بعد میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے چنانچہ مومن کے خواب کو بھی اسی سے تشبیح دی گئی ہے تشبیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض انبیاء کی نبوت کا ثبوت یہ تھا کہ نیند میں ان کو اللہ کی طرف سے وہی ہوئی اور بعض انبیاء کو نبوت سے پہلے سچے خواب آتے رہے پھر انہیں حالت بیداری میں وہی ہونے لگی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر چھیالیسواں جز کہنے کا کیا مقصد بعض علماء نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ تیئیس سال پر محیط ہے تیرہ برس مکہ میں گزرے اور نبوت کی ابتدا میں چھ ماہ تک آپ کو خواب آتے رہے تو یہ مدت نبوت کے تیئیس برس کا چھیالیسواں حصہ بنتی ہے صحیح مسلم کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ایک روایت کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواب نبوت کا سترواں جزو ہیں اس حدیث کے مطابق مومن کے خواب کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں خواب کی ادنا کیفیت سترواں جزو اور اعلیٰ کیفیت چھیالیسواں جزو ہے ابن جزیر کہتے ہیں کہ سترواں جزو عام ہے یہ وہ خواب ہے جو ہر مسلمان دیکھتا ہے وہ کسی بھی حالت و کیف میں ہو جبکہ چھیالیسواں جزو ان لوگوں کے لیے ہے جو سخت سردی میں اچھی طرح وضو کرتے ہیں مقروحات پر صبر کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی روایت ہوا کہ خواب پینتالیس و جزو ہیں اسے بھی مختلف احوال اور کیفیات پر محمول کیجیے ابن جوزی کہتے ہیں کہ نبوت میں ایسے امور کی خبر ہوتی ہے جنہوں نے بعد میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے مومن کے خواب کو بھی اسی سے تشبیح دی گئی ہے مزید لکھتے ہیں بقول ابن تعین اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میری وفات کے ساتھ ہی وہی منقطع ہو جائے گی اور آئندہ کی خبریں صرف خواب کے ذریعے ہی بتائی جا سکیں گی نیز فرماتے ہیں سچے خواب کو نبوت کا جز کہنے کی وجہ مشابہت سچائی ہے کوئی اور نہیں وگرنہ تو سچا خواب دیکھنے والا نبی کہلاتا مزید دیکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نبوت سے صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں یہاں استثناء کے ظاہری الفاظ سے اشتباہ ہوتا ہے کہ سچے خواب کو نبوت کہا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے خواب کو نبوت کے ایک جز سے تشبیح دی گئی ہے اور کسی چیز کے جزو کے حصول سے اس چیز کا حصول لازم نہیں آتا جیسے اگر کوئی بلند آباز سے لا الہ الا اللہ کہے تو اسے معزن نہیں کہا جائے گا حالانکہ یہ کلمہ اذان کا ایک جزو ہے اسی طرح کوئی اگر قرآن کی ایک آیت پڑھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے حالانکہ قرآن کی آیت پڑھنا نماز کا جزو ہے اس مفہوم کی تائید سیدہ امر کرس کی حدیث سے ہوتی ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا نبوت ختم ہو چکی اور اب صرف مبشرات باقی ہیں مسند ابی علی میں سیدنا انس بن مالک کی وہ روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں مبشرات البتہ باقی ہیں صحابہ نے عرض کیا مبشرات سے کیا مراد ہے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا ایک جزو ہیں مزید فرماتے ہیں حافظ خطابی کہتے ہیں کہ بعض کے مطابق خواب علم نبوت کی موافقت میں آتے ہیں یہ نبوت کا جزو نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خواب علم نبوت کا ایک جزو ہیں کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی لیکن اس کا علم باقی ہے حافظ عراقی لکھتے ہیں یاد رکھیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سچے خواب مبشرات نبوت میں سے ہیں تو یہ تشبیح ہے خواب نبوت تو نہیں لیکن اپنی صورت اور سچائی میں نبوت کے مشابہ ضرور ہیں ابو ذرآں ابن عراقی لکھتے ہیں اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ سچے خواب نبوت کا کوئی جزو ہیں انبیاء کے حق میں تو یقیناً ایسا ہی ہے لیکن سب کے لیے ایسا نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ غیر نبی کو نبوت کا کوئی جز حاصل ہو جائے مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی کے خواب انبیاء کے خوابوں کے مشابہ ہوتے ہیں تو یہاں تشبیح بیان کی گئی ہے خطابی کہتے ہیں کہ یہ خواب انبیاء کے لیے تو نبوت کا جزو ہوتے ہیں غیر انبیاء کے لیے نہیں انبیاء کو حالت نیند میں بھی اسی طرح وہی کی جاتی ہے جیسے حالت بیداری میں کی جاتی ہے اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ خواب نبوت کی موافقت میں آتے ہیں انہیں بذات ہی نبوت کا جزو نہیں کہا جا سکتا بعض علماء نے کہا ہے کہ خواب نبوت کا جزو ہیں اور نبوت کا علم باقی ہے جبکہ نبوت باقی نہیں ہے علامہ ابن ملکن لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبوت باقی نہ رہے گی البتہ سچے خواب باقی رہیں گے سے مراد یہ تھی کہ آپ کی وفات کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور آئندہ کی باتیں جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہوگا سچے خواب علامہ ابن ملکن لکھتے ہیں میرے مطابق اقتربت زماں کا معنی قرب قیامت ہے ابن بطال اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور علم کا کثیر حصہ اٹھا لیا جائے گا حرج یعنی فتنے اور قتل کی وجہ سے دیانت کے نشان مٹ جائیں گے لوگ ان قطع وہی کی کیفیت میں ہوں گے جن کو ایک وائس اور دین کے مٹائے ہوئے نشانات کو ایک مجدد کی ضرورت ہوگی پہلی امتوں کی طرف ایک نبی بھیج دیا جاتا تھا لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور نبوت کے بعد قریب الفطرہ زمانے میں سچے خوابوں کا آپشن باقی رکھا گیا جو کہ بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے نبوت کا ایک جزو ہیں